فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا